مدرسہ عربیہ ختم نبوت شنام نگر کے متعلم حافظ محمد شعیب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور احادیث ختم نبوت پیش فرمائیں الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علی سید الرسول و اکمل الرسول و اجمل الرسول و خاتم الانبیاء اب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں ایک جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا عزیزان محترم اس آیت کی مختصر تشریح کے بعد میں اپنا اصل مقصد کہ ختم نبوت پر چند احادیث کو ترجمے کے ساتھ بیان کرنا ہے اس آیت کا معنی مفہوم کہ محمد باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین کا معنی خاتم کا معنی ہے نبوت کو ختم کرنے والا اور ایک معنی ہے کہ مہر سب نبیوں پر یعنی اب نبوت قیامت تک کا جو سلسلہ تھا وہ حضور کی ذات اقدس پر ختم کر دیا گیا اخیر زمانہ میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے وہ بھی بحثیت حضور کے ایک امتی کے آئیں گے خود ان کی نبوت اور رسالت کا عمل اس وقت جاری نہ ہوگا جس طرح آج تمام انبیاء اپنے اپنے مقام میں موجود ہیں مگر شش جہت میں عمل صرف امت محمدیہ کا جاری و ساری ہے حدیث میں ہے اگر آج حضرت موسا علیہ السلام زمین پہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میرے اتباع کے چارہ نہ تھا بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیاء سابقین بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام کی روحانیت عظما ہی سے مستفید ہوتے تھے جس طرح رات کو چاند اور تارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہوتے ہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمدی پہ ختم ہوتا ہے بدی لحاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رتبی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبی جین جن کو حضور سے پہلے نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے اب حضور کی ذات اقدس پہ نبوت کے سلسلہ کو ختم کیا گیا ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوطیت جوامع الکلم ونصبت بالرعب و احلت لی الغنائم وجعلت لي مسجدا وطهورا الخلق كافة وختم بي النبيون حضرت ابو روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمام انبیاء پر چھ فضیلتیں دی گئی ہیں نمبر ایک مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں مختصر کلمات جو کہ مانی کثیرہ کے حامل ہیں نمبر دو روب سے میری مدد کی گئی ہے نمبر تین مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے نمبر چار تمام زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور اس کی مٹی کو پاکی کرنے والا بنا دیا گیا ہے نمبر پانچ تمام مخلوق کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں نمبر چھ امبیا علیہ السلام کا سلسلہ میری ذات اقدس پہ ختم کیا گیا ہے ان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ میری امت میں تیس سخت جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک اپنے متعلق یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبی جین ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں ہو سکتا ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل خلفاء فيكسرون حضرت ابو حرارا بیان کرتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست و قیادت خود ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و مسجد خاتم مساجد الانبیاء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء علیہ السلام کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے انصاد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت حارون علیہ السلام کو حضرت موسا علیہ السلام سے حاصل ہے لیکن فرق اتنا ہے وہ نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے تم بھی نبی نہیں ہو ان انس نے مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النبوت والرسالت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا ان انس رضی اللہ اللہ اللہ عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم انا کہاتین حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں یعنی دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی ہے میں پہلے آ گیا قیامت ساتھ ساتھ ہے اس سے معلوم کیا ہوا درمیان میں کسی نئے نبی نے نہیں آنا عن عامر عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان عبادی نبی لکان عمر بن الخطاب حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ہوتے ان علی جن رضی اللہ بین ہی خاتم النبوت بہو خاتم النبی جین حضرت علی روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اس لیے کہ آپ خاتم النبی تھے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوه قال وادم بين الروح والجسد حضرت ابو روایت فرماتے ہیں صحابہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی آدم علیہ والسلام وسلام و جسم کے درمیان تھے اس میں اس حدیث سے حضور کے ارشاد سے ہمیں کیا علم ہوا کہ حضرت حضور علیہ سلاۃ وسلام کو اس وقت کمال نبوت حاصل ہو چکا تھا جب آدم علیہ سلاط وسلام السلام ابھی انسانی صورت پر بھی استوار نہ ہونے پائے تھے اس لحاظ سے آپ سب سے پہلے نبی ہوئے لیکن آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا اس لحاظ سے آپ سب سے آخر الانبیاء ہوئے اس معنی سے نہیں کہ آپ کو نبوت بات میں ملی بلکہ اس معنی سے کہ آپ کا ظہور بعد میں ہوا ورنہ منصب نبوت کے لحاظ سے تو آپ کی ولادت سے قبل ولادت کے بعد چالیس سال کی عمر سے قبل چالیس سال کی عمر کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن انیس سن ایک کے اندر اٹھ کر کے مرزا قادیانی لائن نبوت کا دعویٰ کرتا ہے انیس سن آٹھ میں وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے جبکہ فقیح اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے ہے کہ اگر حضور کی نبوت کے بعد کوئی دعوی نبوت کرتا ہے اسے دلیل مانگنا بھی کفر ہے امام ابو جعفر تحاوی اپنی کتاب العقیدت التحاویہ میں لکھتے ہیں حضور کی ختم نبوت کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے سراسر بغاوت اور گمراہی ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین